اکالی دیکھا ہے جہاں یہ آگے بھی شرط پوریاں کردیاں سے نماز بند آؤں جس طرح ہر نماز اپنی شرطان کا پیال رکھدہ اس طرح ملازم کی شرط پہ دیکھیں ہوگیا موضوع نہیں ہوئے گا اللہ تعالیٰ نے سماج قائل نے وہ سارے لیگ اہل سنت والی جماعت کے خارج نہیں مولانا عبد اللہ صاحب صاحب بخاری کا بیان جو ہے چھپیا ہے تعلیم قرآن کے بچے جب یہ اس عالم دنیا سے انتقال کے بعد آ حضرت وسلم کو عالم بلک میں مثل شہزا بلکہ شہزا سے بھی اعلیٰ عرصہ حیات بلک کیا با فرمائی گئی وہ حیات دنیا نہیں بلکہ اس سے گزر جہاں اعلیٰ اجمل اور افضل حیات درج کیا ہے لیکن اگر کوئی اس حیات کو دنوی سے تعبیر کرے اور آپ کی حیات برفیہ کا بھی انکار نہ کرے تو اس کو جماعت اہل سنت سے خارج نہیں کرنا چاہیے یہ سنگاہ اور ماں دستک نے کہ جڑا اس حیات نہ حیات بھی آ کے وہ سنت دل جناب سے خارج نہیں اس کے بعد میرے دوستوں نے اکتوبر سن چوراسی جڑا فیصلہ اپنا شاعر تعلیم نظام نے یہ لکھا کہ یہ لوگ اہل سنت والی جماعت کو خال اللہ شاہ صاحب مولانا شمس الدین صاحب مولانا گرگنی صاحب یہ سارے سماج اسی اور مجھے دستخط ہیں اس واسطے اہل سنت والی جماعت ہونا ساجن بھی مسلم ہے تو ساجے نے مزید بھی مسلم ہے لیکن میں واضح لگتا اعلان کرنا یہ سارے عقیدے کے مطابق عذاب سوال کور کا منکر اور ہزارت نوی سرن کن کور کا منکر کٹ سنت وال جماعت نے اس واسطے ابھی اپنا نام اہل سنت و جماعت استعمال کریں گے وہ اپنا نام جنگ کسی کو استعمال کریں ویسے اصل سانو اہل سوچ کا جماعت مننا تو تیار نہیں لیکن انہوں نے علماء سان دل اتفاق اہل سوچ کا جماعت من گیا اس کے بعد موضوع میرے بات کی ہے یہ موضوع میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں مولانا محمد یونس صاحب نے جنڈا والے بھی پہنچ چکا اس کے بعد دریا خان بھی انہوں نے موضوع وصول کیا کیونکہ سادہ دین ساری دنیا کی کوئی ابھی جو مسئلہ گندا خان بیان وہ بیان کر جو مسئلہ ابھی گندا مارے بیان کیا میرے سے بیان کرنا ہے لیکن مولانا محمد یونس صاحب کی تحریر کن تحریر ایک رکھ دیں اگر یہاں کی ایک ہوگی تحریر یہاں کی ہر جگہ تحریر والی تحریر رکھیں اور درجہ خان والی رکھیں گے دس ہیں کہ ایک والے رکھیں گے اسے مالی نے انہوں کا مطلب دین سڑک نہیں رکھتا شہر نہ سڑک رکھتا ہر شہر میں جا کے مسئلہ یہ نہ بدل جائے میں اپنا عقیدہ ہوں عرض کرنا ہم اور سنت وال جماعت اس بات کے قائد ہیں کہ آ حضرت کا مطلب کے لیے سیاسی موت مقدر نہیں ہوئی وہ آپ پر وارد ہوئی اس موت کا وعدہ اور پیش گئی کرانے پاس میں وعدہ اور پیش گئی مگر اس کا تحقیق پرانے میں ہر چیز ہر چیز مشہور نہیں ہے جس بتوں کا ذکر سکون رضی اللہ کالا عنہ نہیں ہے جس طرح میں گل سمجھائی جانا کل مسلم کا کل موت دہت سا موت کا زیادہ قرآن ہے لیکن یہ آئر کے آج کے علاقے کی آ سارے آدمی چکے ہیں مرے ہوئے کہ یہ کا کرنا غلط ہے اسی طریقے کے حضرت کے بارے یہ کوئی قرآن موجود نہیں کہ حضرت وسال مثال فرما چکے میں حضرت نے کبھی خود فرمایا کہ میں شاید ہو چکا ہوں اور مجھے غسل سفر کے بعد دخل کر دیا گیا ہے جہاں آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں کے وکیل موت کا ذکر قرآن حدیث موجود ہے قرآن کے حدیث سے چھوٹ ہوئی اس دنیا کے انتقال کے بعد لائزات یعنی قبر مبارک نے آپ کو حیات ہاتھ دیا جو دوست کو عجیب ہے اور اس مقام پر ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ایک خالص دینی مسئلہ جو ہمارے درمیان آج چل رہا ہے یعنی مسئلہ انبیاء سلاد و سلام اس مسئلہ میں اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے اور ایک مسلمان انسان کو بحثیت اہل سنت و جماعت ہونے کے کون سا موقف اختیار کرنا چاہیے اس میں مناظرہ سے پہلے جس طرح شرائط کا تذکرہ کیا گیا بالکل شرائط کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلی بات ہوتی ہے جو مسئلہ چل رہا ہے اس مسئلہ کی وضاحت کر دی جائے کہ اصل مسئلہ اختلافی ہے کیا ہمارا نظریہ کیا ہے اور ان حضرات کا نظریہ کیا ہے جب تک اس نظریے کی تنقید نہیں کر لی جاتی اس وقت تک مناظرہ نہیں ہو سکتا میں اور مولوی صاحب آپس میں بحث کرتے رہے مباحثہ ہوتا رہے لیکن یہ بات پتہ ہی نہ ہو کہ اصل مسئلہ کیا تھا اصل جھگڑا کیا تھا تو کوئی بات کسی محاط کو حاصل نہیں ہو سکتی کسی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا فائدے کی صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے کوئی موضوع متعین کر کے اس میں عقیدے کی وضاحت کر دی جائے میرا جو اپنا عقیدہ ہے ہماری جماعت کا جو عقیدہ ہے میں اس کو بالکل واضح الفاظ میں برملا طور پر بیان کر دوں اور مولوی صاحب بھی اپنے عقیدے کو بالکل برملا اور واضح طور پر بیان کر دیں سب سے پہلے عقیدے کی وضاحت ضروری ہے جب عقیدہ واضح ہو جائے گا پھر دیکھنا ہے کہ یہ عقیدہ اس کے لیے اہل سنت وال جماعت کا نام کون استعمال کرتا ہے کون استعمال نہیں کرتا اور اہل سنت وال جماعت کا نام استعمال کرنا کس کے لیے درست ہے اور ٹھیک ہے اور کس کے لیے درست اور ٹھیک نہیں ہے تو سب سے پہلی بات ہے اس مسالہ میں عقیدے کا تعین اور عقیدے کی وجہ وضاحت جھنڈا والا میں اور بھکر میں دریا خان میں کیا ہوا وہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اتنی بات ضرور ہے کہ جنڈا والا میں بھی اور اس کے بعد بھی ہم متفرق مقامات پر اپنے بھائی سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو تمہارا عقیدہ ہے حیات انبیاء علیہ والے وسلام کے سلسلہ میں وہ اپنا عقیدہ تو واضح طور پر بتاؤ لیکن اب تک کسی مقام پر ہمیں واضح طور پر کوئی عقیدہ ان کا موصول نہیں ہوا آج ہمارے سامنے موجود ہیں دیکھیں گے آج اپنا وہ عقیدہ واضح طور پر بیان کرتے ہیں یا نہیں یہ ابھی پتا چل جائے گا ان کے اور میرے ہاں ہماری جماعت کے اور ان کے نظریہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی اور حضور علیہ سلاط وسلام کا روح مبارک آپ کے اس جسم انسری سے نکل گیا خروج کر گیا میت ہونے پہ اتفاق ہے کہ میت ہوئے ایک دفعہ موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تاری ہوئی اور ان کا میت ان کا وعدہ جو خدا قدوس نے اپنی کلام مقدس میں فرمایا تھا وہ وعدہ پورا ہوا اور صحابہ کرام نے اجماع کیا اس بات پر کہ واقعات اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک وجود اس یہ میت ہو چکا ہے اس لیے میت سمجھ کر صحابہ کرام نے دفن کیا آپ کے جسم مبارک الحمد للہ میرے دوست بجرو بزرگ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہمارا اہم سنٹر جماعت ہونا فری کام کے یہاں مسلم ہے اس پر جو میں نے حوالہ جات دیے اس کا مولانا محمد صاحب نے نہ اقرار کیا ہے نہ انکار کیا ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہے انکار نہ کرنے سے یہ ہمیں اہل سنت پر جماعت مان چکے ہیں ورنہ اپنے پچاس علماء کے خلاف یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ اہل سنت پر جماعت نہیں دوسری بات جو مولانا نے ذکر فرمائی ہے میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً نبی اور کی موت کا وقوع جو ہے یہ قرآن حدیث میں ہے یہ بات غلط ہے الحمدللہ الحمد للہ پہلی ہی باری میں مولانا نے یہ مان لیا ہے کہ یہ وقوع اجماع کے ثابت ہے قرآن اور حدیث سے وقوع موت ثابت ہے نہیں مولانا نے یہ بات مان لی ہے کہ یہ صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے جب موت اجماع سے ثابت ہے تو اس کے بعد مولانا اب اجماع کو بعد میں بھی مانیں گے یا اپنی مرضی سے اب اجماع مانا ہے اور بعد میں اجماع کو نہیں مانیں گے تو یہ آپ یاد رکھیں مولانا نے جو لکھا تھا کہ قرآن اور عزیز سے باہر میں نہیں جاؤں گا وہ پہلی تقریر میں باہر چلے گئے اور انہوں نے اب اجماع سے یہ مانا کہ وکلی موت ثابت ہے یہ جو ان کی جماعت روز قرآن عزیز قرآن حدیث چاہتی تھی مولوی صاحب پہلی بار میں چھوڑ گئے کیونکہ وقوع موت اجماع سے ثابت کیا ہے قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے تو میں اپنا موضوع عرض کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ امین صاحب نے کسی جگہ بھی موضوع والے نہیں کیا ہمارا موضوع کتابوں کے حوالے سے چھپ چکا ہے کتابوں کے حوالے سے ان کے پاس جا چکا ہے لیکن ان کا موضوع میں نے ان سے کہا تھا یہ کتنی بڑی بات تھی کہ ایک آدمی آدمی اپنی چیزیں بدلتا رہے کہیں کچھ ہو کہیں کچھ ہو کہیں کچھ میں نے سب کے سامنے ان پر الزام لگایا کہ ان کی عقیدے کی بات والا میں اور تھی دریا خانے اور تھی یہاں اور ہے اور جو عقیدے بدلتا ہے اپنے وہ کسی دوسرے کا رہنما نہیں بن سکتا کیونکہ اس کا اپنے کی عقیدہ صحیح نہیں اگر میری یہ بات غلط تھی تو مولانا مجھے ابھی جھوٹا کرتے وہ تینوں باتیں یاد رکھ دیتے اور پڑھ کر سناتے کہ میں نے جنا والے میں یہ بات لکھی تھی اور یہ بات میں نے دریا خانے لکھی ہے اور اس پر میں نے یاد رکھ ہے لیکن یہ حقیقت انہوں نے تسلیم کر لی کہ میرا عقیدہ ہر پہل میں جدا ہوتا ہے اب میں اپنا سیدھا آگے پڑھ کے سنا رہا ہوں پہلی بات جو تھی وہ دنیا نے مان لی کہ بکور مات کی جماعت ثابت ہے قرآن اور سے کے ہے نہیں جو لوگ قرآن قرآن اور حدیث حدیث کہا کرتے تھے کہ ہماری جماعت قرآن حدیث سے باہر بات نہیں کرتی ان کا مناظر پہلی باری میں قرآن اور حدیث سے چھوڑ چکا ہے آگے میں نے یہ لکھا تھا کہ اس دنیا کے انتقال کے بعد روزہ سر قبر مبارک میں آپ کو حیات حاصل ہے یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے الکال البدی سفا ایک سو پچیس رسالہ مدریاں سفا اکتالیس اسد الجماعت سفا چھ سو تیرہ جلد ایک مزار آپ سفا چار سو پینتالیس جلد ایک انوار محمود شرابی داود سفا چھ سو دس جلد ایک اور فتح خبرال ابن حضر مکی دیکھیے میں نے اپنا یہ عقیدہ کتابوں کے حوالہ سے پیش کیا اور ان ساری کتابوں میں اتفاق اور اجماع کا لفظ موجود ہے اور اس کے مقابلے میں مولانا محمد یونس صاحب سے میرا یہی مطالبہ رہا کسی سنی کتاب میں اجماع تو اجماع کسی صرف ایک سنی محدث نے یہ لکھا ہو کہ انبیاء کا مسترد قبروں میں نماز نہیں پڑھتے جیسا آپ کے سامنے موری فلاح لے کے بھیجا صرف ایک حوالہ دیں ورنہ ان کو اہل سنسل جماعت کی کتابوں سے کوئی تعلق نہیں اتنا خراب ہے مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ مکل موت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں اور میرا مقابل مناظر یہ تسلیم کر گیا ہے اور اجماع سے ثابت ہے یہ بات ذہن نشی رکھیں یہ مطالبہ کہ قرآن میں یا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کے متعلق یہ بات درج ہو کہ بھی آپ پر موت آ چکی آپ پر موت واقع ہوئی میں سمجھتا ہوں یہ مطالبہ انتہائی غلط مطالبہ ہے قرآن اترتا ہے زندہ پیغمبر محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم زندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترتا رہا اب آپ جو میت بن جائیں اور آپ کو کہا جائے آپ وفات پا چکے ہیں تو اترے کس پر قرآن قرآن تو اترتا ہے زندہ پیغمبر پہ جب پیغمبر پہ موت آ جائے تو پھر کبھی بھی قرآن کا نزول نہیں ہو سکتا یہ بات استغفر اللہ کی نہیں یہ ایک حقیقت ہے جب تک ہمارا پیغمبر زندہ رہا وہی اترتی رہی قرآن کا نزول ہوتا رہا اور جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت پاری ہو گئی کوئی ایک آیت نازل نہیں ہوئی استغفر اللہ کہنے والوں سے میں مطالبہ کروں گا اپنے مناظر کو ذرا کہیں بعد والی کو یاد بتا سکتا ہے یہ کیسی غلط بات ہے بعض ذہن نشی رکھیے کہ میں حدیث میں پیغمبر کہہ سکتا ہے کہ میں مر چکا جب مر چکا ہے تو بعد میں سلام کیسے کر رہا ہے تو موت تو یقیناً ثابت ہے اجماع صحابہ کرام سے لیکن قرآن کریم اور حدیث ہیں قانون کی چیزیں پتا یہ چلے گا کہ موت کے بعد پھر زندہ ہونے کی بات قرآن اور کریم قرآن کریم اور حدیث کیا بتلاتی ہے اور اس کے مطابق عقیدہ کس کا عقیدہ ہے یہ بات میں ابھی عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ انہوں نے اب تک عقیدہ نہیں بتلایا اور بعض چیزیں وقت کے کم ہونے کی وجہ سے رہ گئی تھی سب آ رہی ہیں ذرا میں نے مطالبہ ان سے کیا تھا اور اب بھی کرتا ہوں کہ جب میت آپ نے سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود سے روح نکل کے گیا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کو آپ اس جسم مبارک جو قبر مبارک کے اندر مدفون ہے اس کے اندر داخل مانتے ہیں یا آپ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک روح جنت الفردوس کے اندر موجود ہے ایک عقیدہ اپنا متعین کیجیے اور جب آپ ایک عقیدہ متعین کریں گے اور اگر آپ دل فرض ہیں کہ جنت الفردوس میں میں مانتا ہوں تو میں آپ سے پوچھوں گا اس جنت الفردوس سے اس جسم کے ساتھ پھر تعلق کیسا مانتے ہو اگر ایسا تعلق مانتے ہو کہ رو تو رہے جنت الفردوس میں اور اس کا ایسا تعلق ہو جسم کے ساتھ کہ جسم میں نماز پڑھنے کی قیام اور قبول کرنے کی رکوع اور سجود کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے تو میں ابھی آپ سے مطالبہ کروں گا اس بات پر کہ آپ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کیسے کہتے ہیں ذرا ذہن نشی رکھیے بات اہل سنت و جماعت جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں وہ جماعت ہے ماں علیہ اصحابی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نظریہ کو اپنانے والے لوگ وہ ہیں اہل سنت و جماعت میں مطالبہ کروں گا ان سے اجماع تو درکنار رہا اجماع تو درکنار رہا کسی ایک صحابی سے کسی ایک صحابی سے ایک کال یہ دکھا دیں جس نے یہ کہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دن کے بعد جسم کے اندر روح داخل ہو گیا اور جسم قبر میں زندہ ہو کے نمازیں پڑھنے لگا قیام قعود کرنے لگا جو اس کے مدعی ہیں گے یہ کسی ایک صحابی کے کوڑ سے ثابت کر دیں میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں پوری جماعت کی طرف سے یہ اعلان کر دوں گا کہ ہم نے ان کو مسلط کو قبول کیا ہے لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے سلامہ جی نے کہا میرے دیر صاحب نے یہ مانا کہ حضرت کا وشال ہو چکا یہ عقیدہ ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی مانا کہ یہ عقیدہ نہ قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے نہ حدیث سے ہو سکتا ہے یہ عقیدہ اجماع سے ثابت ہے اب اجماع سے جب ایک عقیدہ ثابت مانا جائے تو دوسرا بھی ماننا چاہیے یا نہیں یہ تو نہیں کہ ایک اجماع مانا گیا اور دوسرا نہیں چلتے ہوئے مولانا نے ایک بات یہ کہی ہے کہ جب تک حضرت زندہ رہے ان پر قرآن نازل ہوتا رہا میں اپنے مد مقابل مناظر سے کہتا ہوں کہ بعد میں کتنی آیتیں نازل ہوں بھائی دیکھیے میں مولانا سے بھی پوچھتا ہوں کہ الیوم میں اپنا تو آج جس دن نازل ہوئی اس کے بعد حضرت کتنے دن آپ کے خیال میں حیات رہے اور کتنی آیتیں نازل ہوئی ایک آیت پیش کرے اور یوم حکمر تو رقم کے بعد آیت کا نادر ہونا قرآن کی اس آیت کو جھوٹا ثابت کرتا ہے تو یا پھر آپ یہ ماننے کہ جس دن یہ آیت ناز ہوئی تھی اسی دن وشال ہو گیا تھا نبی اکثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور بعد میں جو قرآن مارک ہونے کا آپ پوچھ رہے ہیں تو اس طرف جانے کی ضرورت نہیں دوسری بات آپ سمجھیں مولوی صاحب نے اجماع پیش کیا یہ کہہ کر کہ یہ مسئلہ قرآن سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ مثال ہو چکا حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتا اس لیے میں صحابہ کو پیش کر رہا ہوں اور فوراً مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ صحابہ کا طور پیش کریں میں کہتا ہوں آپ اپنی بات ہی بھول گئے صحابہ کی طرف اس وقت آئیں گے جب حدیث نہ ملے گی اللہ کے نبی اور بولے ہم سلوم اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نبی نمازیں پڑھتے ہیں مولوی یونس صاحب کہتے ہیں نبی نمازیں نہیں پڑھتے یہ اللہ کے نبی کی مخالفت اور ان کا انکار ہے تو اس لیے ہم تو اللہ کے نبی سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آگے پیچھے کہتے دیکھے قرآن بھی اس کے سوا کچھ نہیں اور صحابہ پر بھی رہی یہ بات جو میں نے اجماع پیش کیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اجماع کہاں ایک صحابی کا قول گی جو بات اجمائی ہوتی ہے وہ سب کی مسلمان ہوتی ہے علامہ سطاویر فرماتے ہیں نانو نام سب دیکھو سلم جب شریف اللہ اللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور قبر مارک میں جو آپ کا جسم کا آتا ہے وہ دنیا والا ہے اور کوئی نہیں صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ وہ زندہ کا معنی بیان کریں کہ زندہ روح کے تعلق یا روح کے دخون کے بغیر کوئی زندہ ہوتا ہے یا نہیں صاحب کو حیات اور زندگی کا معنی نہیں آتا اور نہ یہ پورے مناظر میں بیان کریں کیونکہ اگر انہوں نے یہ نام لیا کہ حضرت حیات ہیں موت کے بعد تو حیات کا مانا تاریخ میں کرنی پڑے گی کہ روح جسم میں ہو اس کو حیات کہتے ہیں یا تعلق سے ہو اس کو حیات کہتے ہیں دنیا میں کسی مسلمان نے بلکہ کسی انسان نے یہ تاریخ بیان نہیں کی کہ روح کا نہ تعلق ہو اور نہ روح داخل ہو اور اس کو حیات کہا جائے تو جب لفظ حیات آ گیا اب اس کے بعد یہ پوچھنا کہ روح کہاں ہے موری صاحب زندہ ہے یا نہیں جب زندہ ہیں اب میرا یہ ان سے پوچھنا کہ آپ کی کہاں ہے یہ سوال بالکل غیر معقول ہے مولوی صاحب اپنے بارے میں جب یہ یقین رکھتے ہیں کہ میں زندہ ہوں اور اس سوال کو غیر معقول کرتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ اپنی زندگی کا بارے میں بھی جواب نہیں دے سکتے یہ میں بار بار واضح کرتا ہوں بارہ کہ یہ حیات کا مانا نہیں بتائیں گے کیونکہ اگر حیات کا مانا بتا دیا تو پھر یہ ان کا ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے بالکل اللہ رسول رول کرلی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ حیات پر اجماع میں نے ان سے پوچھا یہ تھا کہ روح کا نکل جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے یہ روح کا نکل جانا تو آپ پہ آدھی تسلیم ہے مسلم ہے جب روح نکل گیا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کسی ایک صحابی کا کال پیش کریں جس نے کہا ہو کہ اتنے دن کے بعد روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کے اندر داخل ہو گیا باقی رہا ان کا کہ میں حدیث پیش کرتا ہوں یہ بھی میں بتاؤں گا کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے یہ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ حدیث واضح نشی رکھیے میں مطالبہ کروں گا صحابہ کرام سے یہ کہتے ہیں صحابہ کرام کا نام کیوں لیا رسول اللہ کا نام لیتے میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث صرف ایک صرف ایک صحیح حدیث یہ پیش فرما دیں جس کے اندر یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جب انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام کے اجسام ان سن تو ان زمین والی کبا میں دفن کیا جاتا ہے اتنے دن کے بعد روح ان جسموں کے اندر لوٹ کے آ جاتا ہے یہ کوئی ایک حدیث پیش کر دیں یا یوں پیش کر دیں کہ اتنے دن کے بعد تعلق حیات والا قائم ہو جاتا ہے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر ایک حدیث یہ پیش کر دیں گے ہم پہ پیغمبر کی بات پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں ہم تسلیم کر لیں گے اور اگلی بات سے نشی رکھیے انہوں نے کہا کہ جی فلاں نے علامہ صحابی نے دیا والے اجماع والا مولوی صاحب کا آپ اجماع کی تعریف کر کے اس کو منتقل کر دیں صحابہ اکرام نے میت ہونے پہ اجماع کیا اب صحابہ اکرام میں سے جب وہ کہتے ہیں کہ یوں زندہ ہو گئے ہیں تمام صحابہ کرام کو وہ اطلاع ہوتی وہ سب مسلمان طور پہ تسلیم کر لیتے تو پھر تو بات تھی نا اجماع کی وہاں سے کوئی نہیں ملا علامہ سخاوی کے پیچھے چلے گئے والا آزا اور وہاں بھی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے کہ جسم مبارک کے اندر روح داخل ہے کوئی وہاں یہ بات موجود نہیں اور کہتے ہیں جی کہ حیل کا لفظ آ گیا تو حیات بغیر روح کے ایسے ہو نہیں سکتی اور مولوی صاحب یہ خواہ خواہ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں فلاں کہتے ہیں کاش کی یہ جملہ مولانا صاحب نہ کہتے بات سمجھیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کی ہوگی کہ حیات ہے لیکن روح جسم نہیں ہے جب صحابہ کرام نے پوچھا سہ کے زندہ ہونا کے متعلق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وضاحت فرمائی تھی حضور علیہ صلی وسلام نے روح کا جنت کے اندر زندہ ہونا بیان فرمایا تھا اور وہاں پہ موجود نہیں ہے کہ اس جسم کے اندر روح داخل ہوا ہو اب روح کے دخول کے بغیر نبی کریم تو بتائے کہ زندہ ہو سکتا ہے اور مولوی امین صاحب فرمائے کہ نہیں جو زندہ نہیں ہو سکتا ہمارے پڑھانے والا جنہیں کہا کرتا ہوں ہم بات کہہ رہا تھا مولوی جی صاحب نے اعتراض یہ کیا ہے کہ جب تک روح جسم کے اندر داخل نہ ہو حیات ہو سکتی نہیں میں نے یہ بات بتائی کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر کوئی آدمی ماننے کے لیے تیار ہو تو وہ تو یہ تسلیم کرے گا کہ روح جسم کے اندر داخل نہ ہو تب بھی ایک قسم کی حیات ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی اور اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے مولوی صاحب نے پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ ہزمہ کی جو بات ہے وہ تعریف کریں اور ثابت کریں میں مولوی صاحب کی تعریف ہی مان لوں گا دیکھیے جس طرف آج ہم نماز پڑھتے ہیں وہ خانہ کعبہ وہ مقام جو ہے اس کا نقشہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے امت کے اجماع سے ہم ان کو خانہ کعبہ مانتے ہیں اس قرآن کو نبی والا قرآن امت کے اجماع سے مانتے ہیں ورنہ اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ خاص یہ جو آج ہمارے ہاتھوں میں آیا یہ وہی پرانے بات ہے مولوی صاحب سے میں نے یہ پوچھا کہ آپ حیات کا مانا کریں انہوں نے کہا کہ امین صاحب نے بڑی بہتری کی بات کی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ روح اندر نہ ہو پھر بھی حیات ہوتی ہے یہ مولوی صاحب نے اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا ہے اس حدیث میں یہ فکرا دکھا دیں کہ حضرت نے فرمایا ہو کہ شہدا کے جسموں میں روح نہیں ہے تو کے جسما میں رو نہیں ہے یہ مولوی صاحب نے بالکل جھوٹ بولا ہے یہ فکرہ دکھا دیں باقی مولوی صاحب نے یہ کہا کہ کتنے دنوں کے بعد رو آئی کتنے دنوں کے بعد نہ آئی ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے ہم نے اللہ کے نبی کی حدیث پیش کی اب آئی آیا ان کی قبول ہم اور یہ وہ حدیث ہے صاحب نظم جو ہے فرماتے ہیں ان جملہ کے متحادر ان نبی سے حیات المبیا کی قبور ہوں وہ حدیثیں جو متبادر ہیں اللہ کے نبی سے ان میں ایک یہ حدیث بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور فرماتے ہیں مولا سارے لمبیا مانے لیکن ان کا نا علمن کو مہینے سے کہ اور انہوں نے کہا ہے کہ وہاں اجماع کے لفظ کے ساتھ یہ ذکر نہیں کہ روح کہا ہے میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ زندہ ہیں تو آپ کی روح کہا ہے یہ ایک مفہوم سوال تھا مولوی صاحب زندہ ہو تو ان کی روح جسم میں ہو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ روح حیات ہے لیکن روح وہاں وہ ہے یہ فرق کہ مولوی یونٹ کی روح جسم میں ہو تو زندہ اور نبی کی روح جسم سے باہر ہو تو زندہ اس پر ایک آیت یا حدیث مولوی یونٹ پیش کر کیا مطلب یہ پیش نہیں کر سکتا اس کے اپنے ذہنی گھوسلے اور اللہ کے نبی پر اس نے جھوٹ بولا پھر دیکھیے اس نے جو ثابت کیا دھوکہ دیا جھوٹ بولا کہ روح وادا کے اندر نہیں یہ فکرہ اللہ کے نبی کے فرمان میں موجود نہیں ہاں اللہ کے نبی کا فرمان سنا بس آپ رو کی جس سے ہی روح جو ہے وہ جسم میں لوٹائی جاتی ہے علامہ جانی ہے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی متواترات میں سے ہے جملے سیم رحمت اللہ علیہ کتاب روح میں فرما رہے ہیں دیکھیے جس طرح میں نے جملہ پیش کیا تو آج رو کی جیسے ہی ارادہ کسے کہتے ہیں جس جسم سے نکلی ہے اسی میں واپس آئے روح مثالی سے جسم نہ نکلے تھے نہ وہاں آنے کو ارادہ کرتے ہیں جس میں مثالی کو اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث جو متبادلات میں ہے دیکھیے انہوں نے جھوٹ بولا اللہ کے نبی پر کہ شہدا کی روح جسم میں داخل نہیں میں نے جو حدیث پڑھی ہے اللہ کے نبی کی وہ ہے جس کو میں متواترات میں متبادرات میں رہے ہیں اور مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ اور وہ کی بات مانی جائے گی اور فرماتے ہیں یہ کتاب رو ابن کئی اسی حدیث کو کئی سندوں سے نقل فرما رہے ہیں تو دیکھیے اللہ کے نبی کا ارشاد اور یہ ابو دعود یا کی کتاب میں جو ہے موجود ہے تو میں نے جو حدیث پڑھی ہے ہر آدمی سمجھتا ہے تو آگ لوٹائی جاتی ہے تیار کا کیا جاتا ہے روح ہی جگتے ہی اس کے جسم میں اب مول صاحب کیسے کہتے ہیں کہ روح نہیں لوٹائی جاتی اللہ کے نبی کی ہر بات کا انکار یہ مولوی صاحب کی گسی میں پڑا ہوا ہے میں نے حدیث پیش کی میں نے ثابت کر دیا کہ یہ عادی موجود اس کو متواترات میں شمار کر رہے ہیں اور جو چیز متواترات میں ہے اس کی شکا کی بات کی مواد کی ضرورت نہیں پڑ کسی طرح سے آدر ہوئے بھی جیسے ہی یہ حدیث مشہور متواتر ہے اور جو حدیث مشہور متوازر ہوا ہو ساری امت کے ماننے کے مقابلے میں کسی ایک کو نہیں محمد رسول میں نے یہ بات کہی تھی کہ بغیر دخول روح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حیات سے تعبیر کیا ہے اب مولوی صاحب کا فرض یہ تھا کہ اس حدیث کے اندر یہ بتا دیتے کہ نہیں اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اروا اجسام ان میں داخل تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیا فرمایا ہے لیکن یہ کہیں دکھا نہیں سکتے اور نہ دکھانے کی بات یہ کر سکیں گے اور پھر کہتے ہیں جی تم زندہ ہے تجھ میں روح ہے تو نبی زندہ ہے اس میں روح کیوں نہیں کاش کے مولوی صاحب اس قسم کی باتیں نہ کرتے ایک آدمی یہاں اس تکلیفی زندگی میں مکلف زندگی میں یہاں زندہ ہے اس کی حیات اور ہے ایک مرنے کے بعد جو برف کی حیات ہوتی ہے جس میں وہ مکلف نہیں رہا کرتا وہ حیات اور ہوتی ہے اس حیات کو اس حیات پہ قیاس کر رہے ہیں پھر آگے کہتے ہیں مولوی صاحب اسی میں حیدرآباد رواز نشیر کے متفر جو حادیث منقول ہیں ابن کثیر نے نقل نکل کیا ہے اسی روایت کو جو شہادا کی حیات کے متعلق ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ شہدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی بار میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی اجسا دینا یا اللہ ہمارے روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے اللہ فرماتے ہیں نہ تمہارے جسم تمہارے تمہارے روح تمہارے جسموں کے اندر لوٹ سکتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں وضاحت فرمائے لیکن مولوی صاحب نے ٹھیکہ اٹھایا ہے کہ یہ صحیح حدیثوں نہیں مانیں گے غریب حدیثوں کے پیچھے چلیں گے اب ذرا بات بہ نشی رکھے انہوں نے المبیاؤ کو کہا کہ یہ حدیث متبادر ہے میں کہتا ہوں مولوی صاحب متواتر حدیث کی تعریف کر کے متواتر حدیث کی تعریف کر کے اس تعریف کو حضرت انس والی روایت المبیا ایان والی روایت پر ملتب کر دیں متبادر حدیث کی تعریف المبیا ایان پہ یہ ملتب کر دیں میں اب اعلان کر دوں گا کہ میری ہار ہے اور یہ جیت کر لیکن یہ کبھی نہیں کر سکتے اور بات بڑی مشہور رکھے کاش کی یہاں پہ انہوں نے الفیات اصول کو چھوڑ دیا صاف لکھا ہوا ہے رت انس کے متعلق نور بار رسوم شاشی وغیرہ میں اتحاد رہنے کی کر سکتے نہیں ہیں اور الٹا مجھے الزام دیتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث کا انکار کرتا ہے تو اس کو ہم کبھی حدیث کا انکار نہیں کرتے بلکہ ہمارا تو ایمان ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بالکل صحیح ہے لیکن ہو تو صحیح ثابت نہ صحیح طور پہ ثابت ہو اور بات روح سفار آ گیا آگے باتوں ہی باتوں میں ابھی میں ابھی سن جائے گا دو چار ملاقاتوں میں مولوی صاحب نے یہ مان لیا کہ عام میت میں روح واپس آتی ہے یہ سے ثابت ہے عام لوگوں کے بارے میں حدیثیں ہوں گی وہ نبی کے بارے میں پیش نہیں کی جا سکتی یہ تو عام کے میت کے بارے میں کہتے ہیں اور خود یہ بسوں والی نبیوں پر چسپا کریں گے ذرا یہ قید آپ یاد رکھنا مولوی صاحب نے یہ بات مان لیا جو حدیث پیش کرنی ہے صاحب نبی کے بارے میں پیش کرنی ہے باقی اس کے بارے میں مولوی صاحب نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی بھی کہتا ڈرتا تھا کہ حضرت الف رضی اللہ تعالی صحابی نہ عادل ہیں نہ فقی ہے نہ انہیں دین کی سمجھ تھی اس لیے اب پہلے تو آپ کو کہا کرتے تھے نا جی ہم حدیثوں کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں سدھی ہے اس میں فلانا ہے اب پتا چلا کہ نبی کے صحابہ کے منتر ہیں اور آپ کے سامنے یہ اپنے بارے میں اتنی بات کبھی نہیں کہے گا تقریر میں کرا ہو کر کہ میں دین میں بے سمجھ یہ کبھی اپنے بارے میں یہ بات نہیں کہے گا کہ میں آج سے نہیں ہوں ہوں لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے وہ بات کہی ہے جو مرزا تاجیہ نے بھی اپنے کرم سے نہ لکھ سکتا ہو اور یہ بات اس کے استاد نے لکھی ہے حضرت ابو کے بارے میں یہ مٹائے حق سفا ایک سو پینتیس پر تو اب پتا چلا کہ یہ ادھر ادھر کا نام تو ویسے لیتے تھے اصل میں یہ صحابہ کے دشمن ہیں تو جب صحابہ کے دشمن ہیں تو اب آپ اور کون سی حدیثیں مانیں گے اب انہوں نے یہ روایت کہا کہ تواتر کی تعریف کرو دیکھیے انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ بات محدثین ان کی مانی جائے گی جب ایک سونے کو کھڑا کہہ دے تو سنار کو کھڑے کے معنی آتے ہیں یا نہیں آتے جب محدث ایک حدیث کو متوطر کیا دیتا ہے ہم جیسے ہزار آدمی کہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا تو حدیث کی بات مانی جائے گی ان برف کی بات ہے نہیں مانی جائے گی میں نے جو عبارت پڑھی تھی کہ محدثین نے متوطر کہا ہے اس کا جواب تو یہ تھا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں یہ محدثین نے نہیں کہا عبارت نہیں اگر محدثین نے کہا ہے تو اب اس کے بعد یہ باتیں کرنا ہر بات پر جو بات ہے تعریف کرو یہ صحیح ہے اور صحیح کی تعریف کرو یہ سنت ہے اور سنت کی تعریف کرو پھر مطلب کو ظاہر کرنا ہے یہ محدثین تین ماہر ہیں یہ کہہ دیں کہ ان محدثین تین کو متواتر کا معنی نہیں آتا تھا مجھے آتا ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم آگے چلیں گے اور متواتر کی قسمیں کیونکہ مولوی صاحب کو نہیں آتی اس لیے بیچارے اس پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں آیا ہے بلا لا تول منی سبھی اموات تم ان لوگوں کو اللہ کے راستے میں مارے گئے قتل ہو گئے ان کو مردہ نہ کہنا اور دیکھیے قتل ہونا مان لیا اور کہتے ہیں کہ میں دیکھوں گا قتل کے بعد حیات کہاں سے آتی ہے یہ قتل کے بعد لفظ ہے کہ اب ان کو مردہ نہ کہنا بل بلکہ وہ زندہ ہیں تک ارون لیکن فرق یہ ہے کہ شہید ہونے سے پہلے ان کی زندگی تمہیں آنکھوں سے نظر آتی تھی تمہارے شعور میں آتی تھی اب جو ان کی زندگی ہے اس کا تعلق شعور سے نہیں خدا کے کہنے پر مانتا ہے یہ جو زندگی ہے اس کو کافر بھی مانتا ہے اور وہ زندگی صرف مسلمان مان سکتا ہے اور کوئی نہیں مان سکتا اور شہدا کو زندگی ملی نہیں کتابیں خدا کی زندگی ایک دے اور نبی کی موت کے بعد زندگی ان سب سے یاد آیا اور ارفا اور قرآن پاک کی اس سے اہل جماعت نے استدلال کیا محمد نسلی اللہ رسول ہل کریم دوستوں بزرگوں بھائیوں اس تقریر میں مولوی صاحب نے ایک بہت بڑی زیادتی کی ہے کہ میری طرف یہ نسبت کی کہ اس نے حضرت انس رضی اللہ تعالی کو کہا کہ وہ عادل نہیں وہ سک میں نے نور الانوار اصول رسول الشاشی وغیرہ کا حوالہ دے کر یہ بات کہی تھی کہ وہاں لکھا ہوا ہے غیر معروف الفقہ ول اجتہاد لفظ میں نے یہ کہا غیر معروف الفقہ ول اجتہاد اب چاہیے تو یہ تھا نا تو مولوی صاحب مجھ سے ثبوت مانگتے میں ابھی ان کو نور نواز بتاتا کہ یہ دیکھو کچھ لکھا ہوا ہے مسلم شاشی جی بتاتا کہ یہ دیکھو جی لکھا ہوا ہے لیکن انہوں نے الٹا وہ جو ہے عوام کو مشتعل کرنے والی بات ہوتی ہے جھوٹے لوگوں کا جو طریقہ ہوا کرتا ہے انہوں نے اب میرے خلاف یہ طریقہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کسی طرح لوگوں کو مشتعل کیا جائے بعض ذہن نشیر رکھیں اگر کوئی غیر مقلد ہو کر یہ بات کہتا تو میں تاریخلو اس نے اعتراض کر دیا حیران کی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو انفیت کا مبلک کہنے کے باوجود ایسا اعتراض کر رہا ہے جو اصول مولی سے کا انسیات اعتراض ہو رہا ہے وہاں لفظ غیر معروف الفقہ کا غلط میں نے یہ بات کوئی نہیں کہی کہ وہ عادل نہیں ہے فاسق ہے اور بات بالکل بے نشی رکھیے ابھی ٹیپ کارڈ کو ریورس کر لیجیے اگر یہ الفاظ میرے نکل آئے تو میں نے حضرت انس کو یہ بات کہی ہو کہ وہ عادل نہیں ہے وہ فاسق ہے اگر یہ بات نکل آئے میں یہاں پہ اپنی ہار لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں لیکن خم خواہ کے لیے یہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں اصول فکر حنفیہ جو آپ کے ہاں بھی مسلم ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی غیر معرو والے فکا راوی ہیں اور ان کی روایت جب مخالف قیاس ہوگی تو وہاں پر قیاس کو ترجیح دی جائے گی میرا بار اور رسول شاشی نے یہ بات لکھی ہوئی ہے اور واضح نشی رکھیے انہوں نے کہا کہ المبیا بھی کو محدثین متبادر کہتے ہیں علامہ زادی مانا ہوا محدث سب کے ہاں اسمار جال کا امام وہ کہتا ہے خبر منکر ہے یہ اقادخبر خبر منکر حافظ ابن قیم کہتا ہے ظاہر القرآن اس کا منکر ہونا بالکل ظاہر ہے اور بات میں نے کہی تھی آپ بات کریں اصول کی یہ مسئلہ ہے عقیدے کا اور عقیدہ کتی دلیل سے ثابت ہوا کرتا ہے ضمنی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا اور اس عقیدہ کے لیے کئی اور کتی دلیل ثابت کریں اور بعض ذہن نشین رکھیے اب یہ سب سمجھتے تھے کہ المبیا یون کو میں متواتر ثابت نہیں کر سکتا تو سارا فلاں نے یوں کہا ہے نے کہا ہے حالانکہ انہوں نے بھی یہ لفظ نہیں کہا کہ آجا حدیث المتواتر اور بعض ذہن نشین رکھیے کھلی بات ہے جاتے ہیں کہ میں اصول حدیث کو نہیں مانتا جب اصول حدیث میں متواتر کی تعریف لکھی ہوئی ہے اس تعریف کو ذرا سامنے لوگوں کے کر کے منتخب کر دیجیے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن وہاں کوئی آپ ثابت نہیں کر سکتے تو آج دن نشی رکھیے اور یہ روایت اس روایت میں بھی ان کے عقیدے کی کوئی وضاحت نہیں میں نے اب تک کہا ہے کہ اپنا عقیدہ بتاؤ ابھی تک عقیدہ یہ نہیں بتا سکے بتائیں گے بھی نہیں کہ اجسام سامنے کے اندر وہ داخل ہے یا ان کے اندر ہیں جنت الفردوس کے اندر ہیں کوئی ایک مقام متعین کیجیے یہ ہزار دور لگاؤ کبھی متعین نہیں کریں گے جو آدمی اپنا عقیدہ نہیں بتا سکتا میں حیران ہوں مناظرہ کیا کرے گا اور آگے کہتے ہیں ساد روح کی جسد ہی کو انہوں نے مان لیا کون کہتا ہے مان لیا وہ تو میں نے ایک لا وجہ تسلیم یہ بات کہی تھی اور آپ کو الزام دیا تھا الزام دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یا تو امبات کی فہرست میں نبی کو مان لیں تب اس روایت سے استدلال کریں اور بعض نشی رکھیے قرآن کریم کی صاف آیت ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ جب موت آ جایا کرتی ہے تو یون سکلتی کزا الحل ہل موت موت آ گئی اللہ اس کے روح کو اپنے پاس روک لیتا ہے اور سب مفسرین لکھ رہے ہیں کہ مانا یہ ہے لا جرد بدن بدن کے اندر روح لوٹ کے آتا نہیں اب قرآن تو کہے کہ موت کے بعد روح بدن میں لوٹ کے نہیں آتا اور کوئی خبر ایسی ہو سکتی ہے کہ غمبر کریم کبھی قرآن کریم کے خلاف کوئی بات کہہ سکتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کچھ کہے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کہے اور باقی رہا اللہ تقول نقطر فی قبیل اللہ یا محاف بالکل وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کی تشریح جو مولوی صاحب کرے یا چودہ پندرہویں صدی کا کوئی مولوی کرے الحمد للہ ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے مانا نہیں میں نے تیرا تو تسلیم کہا ہے تسلیم کا مانا چاہتا ہے ماننا ہوتا ہے یا نہیں اب یہ کہا ہے